حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ فرمائیں اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدمی کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں میری نیت بھی ثواب کی ہو میدان جنگ سے منہ بھی نہ موڑوں تو کیا اللہ تعالیٰ میری تمام غلطیاں معاف فرما دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب وہ شخص واپس چلا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا آپ نے کسی کو حکم دیا اور اسے آواز دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا اس نے اپنی پوری بات دہرا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مگر قرض یا کسی کا واجب الادا حق معاف نہیں ہوگا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایسے ہی کہا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھاون